ابو اسحاق نے خبر دی انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ سب حسم ربک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی صحیح بخاری چار ہزار نو سو پچانوے